ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ آج موت آئی یا کل موت آئی کوئی اپنا نمبر دیکھ رہا ہے کہ پہلے افغانستان کا نمبر آیا پھر عراق کا نمبر آیا اب کہیں ہمارا نمبر نہ آ جائے کوئی موت سے ڈر رہا ہے تو کوئی کافر سے کوئی گرفتاری سے ڈر رہا ہے تو کوئی پابندی سے کوئی چھاپے سے ڈر رہا ہے تو کوئی ناکے سے کوئی مر جانے سے ڈر رہا ہے تو کوئی لٹ جانے سے پوری امت مسلمہ پر ایک شیطانی خوف سوار ہے ایک شیطانی مایوسی سوار ہے جس نے آساب کو جکڑ رکھا ہے اور کوئی شخص اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں سارا ببال اور کیچڑ ڈالا جا رہا ہے تو مجاہدین کے سروں پر کہ انہوں نے افغانستان میں کیا کر کے دکھایا کیوں بتوں کو توڑا تھا کیوں عیسائی مبلغوں کو وہاں پر روکا تھا کیوں نہیں شیخ اسامہ کو حوالے کیا تھا دیکھا نہیں ہم کہتے تھے حکومت ختم ہو جائے گی ہو گئی ہم کہتے تھے ملا عمر مٹ جائے گا مٹ گیا ہم کہتے تھے کہ بڑے دشمن سے ٹکر نہ لو تمہارے پاس مقابلے کی استطاعت نہیں ہے انہوں نے ٹکر لی تو آج قصہ پارینہ پاری نہ بن گئے یہی باتیں عراق کے بارے میں کہی جاتی ہیں کشمیر کا کہا جاتا ہے کہ اب یہ مسئلہ الٹا حل ہوگا مجاہد تو نظر ہی نہیں آ رہے یہ باتیں گلی کوچوں میں کی جا رہی ہیں تاکہ اس لیے مسلمان مایوس ہو جائے مسلمان اپنے رب سے کٹ جائے مسلمان قرآن سے کٹ جائے مسلمان دین سے کٹ جائے کافر ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ ہمارا نصب نامہ بھول چکا ہے ہمارا نصب حضرت نو علیہ السلام سے ملتا ہے جنہیں ساڑھے نو سو سال تک تم ڈراتے رہے مگر وہ نہیں ڈرے تم انہیں ہٹاتے رہے وہ نہیں ہٹے تم انہیں دعوت سے روکتے رہے وہ نہیں رکے تم نے ڈنڈے چلائے تم نے تھوکے پھینکی تم نے داڑھی نوچی تم نے چہرہ کاٹا تم نے گھر پہ چھاپے مارے نوح دعوت دیتے رہے وہ جیت گئے تم ہار ہمارا نصب ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے آگ جلائی گئی نمرود کی آگ شولے آسمان تک پہنچ رہے تھے ابراہیم ڈر جاؤ کہا نہ تم سے ڈرتا ہو نہ تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈرتا ہو ابراہیم جیت گئے ڈرانے والے ہار گئے ہمارا نصب حضرت ہے فرعون نے کہا میں رب ہوں میں سپر پاور ہوں میں مسلح ہوں موسا ڈر جا موسا نے کہا نہیں ڈرتا موسا جیت گیا فرعون ہار گیا ہمارا نصب نامہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کفر نے کہا ڈر جائیے غار سور میں ڈر جائیے بدر میں ڈر جائیے بہت میں ڈر جائیے محمد عربی نے تو سیکھا ہی نہیں ہے جب سے رب کو سجدہ کیا سب کا درد دل سے نکل گیا محمد جیت گئے ابو جہل ہار گیا اسی رب کی قسم جس نے ابراہیم محمد کو فتح دی ملا عمر جیت رہا ہے امریکہ ہار رہا ہے